جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ